حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو شخص بولو براز کرتے وقت اور یہاں حالت میں باہم باتیں نہ کریں کیونکہ اللہ ایسا کرنے پر ناراض ہوتا ہے مشکات المصابی حدیث نمبر تین سو چھپن